سید علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے البتہ تم چاندی کے ہر چالیس درہموں میں سے ایک درہم بطور زکوٰۃ ادا کیا کرو اگر چاندی ایک سو نوے درہم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب وہ دو سو درہم ہو جائے تو اس میں پانچ درہم زکوٰۃ ہے حدیث نمبر چونتیس سو دو مسند احمد